بے شک کامت انی والی ہے قرب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپن کوشش کا بدلا پائے